جناب حماد بن سلامہ نے حدیث ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہ تشریح میں کہا اس کا مفہوم ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ زوجل نے روحوں سے عہد لیا جبکہ وہ اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے اس وقت کہا تھا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا کیوں نہیں سننے ابو ابوتابوت حدیث نمبر 4716